سعید بن جبیر نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سورہ انفال کے متعلق پوچھا انہوں نے بتلایا کہ غزوہ بدر میں نازل ہوئی تھی اشوکا کمانی دھار نوک مردفین کے معنی فوج در فوج کہتے ہیں ردفنی واردفنی یعنی میرے بعد آیا ذالکم فضوقو ہو ذوقو ہو کمانی یہ ہے کہ یہ عذاب اٹھاؤ اس کا تجربہ کرو منہ سے چکھنا مراد نہیں ہے فیرکم کم کا معنی اس کو جمع کرے شرد کا معنی جدا کر دے یا سخت سزا دے جنحو کا معنی صلاح طلب کریں سلم سلم اور سلام کا معنی ایک ہی ہے یسخن کا معنی غالب ہوا اور مجاہد نے کہا مکا کا معنی انگلیاں منہ پر رکھنا تصدیہ سیٹی بجانا شبتو کا تاکہ تجھ کو قید کر لیں صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چھ سو پینتالیس